سنتوش صاحب وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ کی بہت ہی شرمندہ ہوں مجھے معلوم ہوتا تھا کہ آپ رات پر شوٹنگ کرنے کے بعد تشریف لائیں اور سو رہے ہیں یہاں اتفاق سے کچھ صبح آٹھ بج گئے تو کوئی بات نہیں یہ کون سی فلم کی شوٹنگ کر کے آئے تھے آپ یہ میری اپنی پکچر کی آخری شوٹنگ تھی پاک دامن کی مختلف شارٹس لینے تھے تو اس میں بڑی محنت سے کام کیا سبھی کا ڈبل رول ہے دونوں رولس میں بڑی دلچسپ سچویشن میں اس لیے نہیں کہ آپ شوہر ہیں ویسے سلمان یہاں کی کیا رائے ان کی ذاتی کردار یا فلم جن جی، فلم کا جو پاک دامن میں ادا ہاں ہاں بہت ہی مشکل رول ہے اور سبیہ خان ظاہر ہے کہ بہت اچھی آرٹسٹ ہیں تو کیا جو انہوں نے بہت ہی اچھا ہے دوہرے کردار سے کیا مراد ہے آپ کی دو الگ الگ عورتیں ہیں شکلیں ایک اچھا جی۔ ایک اچھی عورت ہے اور ایک ہاں ایک اچھی عورت ہے ایک بری عورت ہے چونکہ سبیہ خان بھی دونوں رول کر رہی تھی تو فرق ڈالنے کے لیے ہم نے وہ کانٹیکٹ لینس یوز کیے آپ کی جب شوٹنگز ہو رہی تھیں تو مجھے یہ خیال ہے کہ آپ ڈوب گئی ہوئی کتاب میں تو کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ شوٹنگ کرتے ہوئے جب آپ گھر واپس آئے تو اسی کردار کی زبان میں بات کرتے رہے کئی دفعہ ایسے ہوا مثلا غصے کا سین ہے یا جذباتی سین ہے تو وہ موڈ دو دو گھنٹے سے گھر میں آنے کے بعد اتاری رہا ہے اگر سیڈ سین کیا تو ایسے سے بیٹھے ہم خیر کے لیے لوگ پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے آپ چپ کیوں بعد میں احساس ہوا کہ وہ فلاں فلاں سین کیا تھا تو آپ کے جو نمے نمے بچے ایک ساتھ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑا پیار سے کھلونے لیے جی، جی۔ بجا رہے ہیں تو یہ تو نہیں جانتے ہوں گے کہ اس وقت آپ موڈ میں ہیں یا وہ تو ہاں، کوئی اس کا احساس نہیں ہوتا بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں بھی ایسے آتا ہوں میں ڈیڈی ڈیڈی کرتے ہوئے بڑھ جاتے مگر آپ اس موڈ میں ہوتے ہیں غصے میں تو آپ تھوڑا بہت ڈانس کے بعد میں شرمندہ ہو جاتے ہیں <laughs> یہ کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ میرے آپ کو بتائیں دو فیملیز ہیں تو اچھے بچے ہیں آج یہاں ابھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو باہر بچے کچھ کھیل رہے تھے ان کی آوازیں ریکارڈ ہو اس لیے میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بچے جو ہیں بس کچھ ان کو بھی ڈرامے وغیرہ کا شوق ہے نہیں ان میں سے کسی کو اتفاق سے نہیں ہے یہ آپ کو کیا کہتے ہیں ڈیڈی یا سنتوش کمار پہلے سارے ڈیڈی کہتے ہیں سنتوش کمار تو نہیں کہہ سکتے کیوں <coughs> ادب کرنا چاہیے <laughs> بہرحال اس سنتوش کمار نام کے اوپر مجھے یاد آیا کہ پچھلے دنوں اخبار میں یہ شائع ہوا تھا کہ کچھ آپ اپنا نام تبدیل کرنے والے ہیں یا کسی نے آپ کو مشورہ دیا وہ کیا بات تھی اس کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ہم میں فلم جنگ کے دنوں میں ہماری ایک کمیٹی بنی تھی اس کا نام تھا فلم ڈیفینس کمیٹی جی اس کا میں چیئرمین تھا تو ہم لوگوں کا فرض یہ تھا کہ اپنے بھائیوں فوجی بھائیوں کو انٹرٹین کریں چاہے تھکے ہوئے جنگ لڑ رہے ہیں تو مختلف مارلوں پہ ہم مختلف پارٹیاں بھیجتے تھے تو چھمجوڑیاں سیکٹر میں جب ہمارے جنا جایا تھے وہاں تو میں وہاں گیا خود تو مذاق مذاق میں وہ میرا اناؤنسمنٹ ہوا کہ بھائی اب سنتوش کمار صاحب سے کہا جاتا ہے کہ وہ شو شروع کرائیں تو انہوں نے مذاق سے کیا آپ بلکہ سیریسلی بھی کہہ سکتے تھے یہ کہا کہ ڈاؤن لائک بڑے انڈین میں رضا کو رضا نہیں بھائی کے سلام لگا آوان ساری تو جب سے پھر ہم لگا لیکن اب میری آپ کو پوسٹر پہ تو نام سنتوش کمار ہی آتا ہے بات یہ ہے کہ وہ چونکہ کچھ کر لوگ سنتوش کمار کو لوگ سنتوش کمار ہی کہتے ہیں رضا بھی کہتے ہیں اب تو ڈبل نام ہو گیا لیکن فلم والے فلم ڈسٹریبیوٹر سنیما والے وہ پھر رضا نہیں لکھتے وہی پرانا نام سنتوش کمار ٹائٹل نمبر وہی آتا ہے اس کی وجوہات ہیں جو سنتوش کمار ہی زیادہ لکھا ہے آپ بھی رضامند ہو جاتی ہاں جی سنتوش صاحب پچھلے دن آپ ملک میں تشریف لے گئے تھے خاصا عرصہ ہوا اس کے جی۔ بعد باہر جانے کا اتفاق نہیں ہوا آپ کا نہیں ایک دفعہ میں گیا تھا انڈونیشیا پہلے تو فلم فیسٹیول میں گیا پھر میں فلمیں سائن کرنے کے لیے گیا اس کے بعد لندن بھی گیا سائن کرنے کیا ہے آپ پروڈیوس کر رہی ہیں انہوں جی، جی، نے اگریمنٹ کیا تھا انڈونیشین گورنمنٹ سے پاکستان سے پچیس پچیس انڈونیشیا جائیں گے لیکن وہاں پہ سیاسی حالات بدل گئے بدل گئے وہ پوری حکومت جس نے ہم سے کیے تھے وہ موجود نہیں ڈاکٹر صاحب تو آئے ان سے دوبارہ گفت نے یہاں جا کے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو فلمیں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی کیا تاثرات ہیں دراصل انڈونیشیا کا ہمارا میوزک ہمارے ڈانس انجوائے کرتے ہیں یعنی زبان تو اتنی نہیں سمجھتے سمجھ نہیں لیکن میوزک اور ڈانس ہمارا یا انڈیا کا ان کو سمجھ میں آیا اور اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹی اور رضا صاحب بس اسٹوڈیو سے گھر گھر سے اسٹوڈیو مسجد لیکن درمیان میں بھی تو کبھی کچھ کرتی ہیں کبھی شاپنگ یا کیا شاپنگ تو اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک خود نہیں کی مجھے نہ کری گئے وہ گیارہ سال ہو گئے ہوں گے کیوں سادت کر دے گی سوادت ایسی ہو گئی دو چیز منگانی ہے تو بیوی سے کہتے ہیں فلاں چیز لائے تو آپ کا خیال ہے کہ ان کے لیے لوگ نہیں بنے وہ برقع کر بھی آتے ہیں اچھا وہ برقع رکھے رہتا ہوگا خاص برقع ویسے یہ جی، اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا یہ جو لوگ اس طرح بے تحاشا طور پہ جمع ہو جاتے ہیں فنکاروں کے گرد اور ویسے اچھا ہے کوئی حرض نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی ہے اپنے فنکاروں کو دیکھنے کے لیے جمع ہونا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خواہ مخواہ گل مچاتے ہیں کچھ غیر مناسب حرکتیں کرتی ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے جہاں تک میری رات کا تعلق ہے میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑے سے بڑے مجبور کہیں سرکٹ میں جاؤ گاؤں کی طرف جاؤ زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں شہروں میں کم ہوتے ہیں سڑک بند بھی ہو گئی تو مجھے کسی نے وہ آئے نہیں کہا بلکہ بڑی خوشی کی بات ہے مجھے لوگ سنتوش صاحب میں تو گزرتا ہوں سڑک پورے لوگ بھی سنتوش صاحب جا رہے ہیں بڑی خوشی سی ہوتی ہے کہ تعظیم اور تقریم کے ساتھ مطلب ساتھ میں پان بھی پیش کرتے ہوں گے ہاں مطلب ہو کھڑی ہو جائے گی پان کھائیں گے کھائیں تو سنتوش صاحب آج میں پان کیوں کھا پی پان دراصل میں بچپن سے کھڑا تھا بیچ میں چھوڑ دیتے لیکن اس کے باوجود آپ کے دانت تو بہت اچھی میں برش وغیرہ ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہوں اس میں کیوں کھاتی ہیں آپ سگریٹ کم کرنے کے لیے میں نے تو گیپ کے لیے پان کھا لیا اس میں دس جاتا بھی کچھ کمی ہوئی نوشی میں بہت کمی تو ایک چیز کے بجائے دو چیزوں بیسک نقصان جو میرے ساتھ گڑے کا مزہ رہتا تھا وہ کم جب سے آپ نے پروڈکشن سنبھالی ہے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اداکاری کی طرف آپ کو توجہ دے رہے ہیں نہیں کم توجہ تو نہیں ہے مٹی بہرائی یہ کہ میں ایک ہی ٹائپ کے رول لیا میرا مطلب کچھ مجھے ویرائٹی نہیں مل رہی ایکٹنگ کے معاملے میں تو جہاں کہیں اچھا رول ہوتا ہے اچھی پرفارمنس کی گنجائش ہوتی ہے وہ پکچر تو میں کر لیتا ہوں لیکن بنیادی طور پر چونکہ مجھے اللہ نے کچھ تعلیم دی ہے کچھ میں پڑھا لکھا ہوں مجھے کچھ ڈائلگ کا شوق ہے کچھ مجھے شوق ہے وہ سارے جو شوق ہے وہ مجھے اپنی پکچر بنانے سے وہ پورے ہو جاتے ہیں تو میں سال میں ایک پکچر بھی بنا لیتا ہوں اپنی طرح سے کوشش کرتا ہوں کہ اچھی بنے اس میں میری اپنی قابلیتیں اور یہ جو بھی بھی اللہ نے مجھے دیا ہے ہے اس کا اظہار ہو جاتا اچھا سنتوش صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں شاید مزید آپ آرام کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو اور پریشان نہیں کروں گا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کافی وقت دیا لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے سننے والوں کے لیے بہت دلچسپ باتیں آپ کی ریکارڈ کی ہیں امید ہے کہ باتیں دلچسپ ہوں گی میں تو جو سمجھ میں آیا کہ اور جب بھی پاک دامن دیکھیں گے اور سبیہ خانم کی آنکھیں بدلے ہوئے دیکھیں گے آپ یہ باتیں یاد ہاں، آئیں آپ کو بدلے ہوئے نظر آئیں گے آنکھیں ویسے تو بھی جائیں خدا <laughs> خدا حافظ حافظ